بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس لمستقر کاغذ برابر لیکن ایک پر محمد لکھا ہوا ہے قابل احترام آم کاغذ سے بالکل ممتاز ہو گیا وہ زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا دونوں کاغذوں کے بتایا جبکہ دونوں ہی کاغذ ہیں تو مقام مرتبہ میں آپ کے پیر تک پہنچنا تو کیا آپ کے خوش کے پا کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا یہ ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا آپ کہہ دیجیے میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں انما یہاں لائے گا وہ انما کا مفاد بتا رہا ہوں کل انما ادعو ربی میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں ورنہ انما کا کوئی مطلب نہیں ہوتا انما آتا ہی حاصل کے لیے ولا اشرک بھی احدا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یہاں ایک قابل غور بات ہے عبادت رب شرک کے این اپوزٹ ہے انما بھی ولا عبادت رب شرک بھی رب کے این مخالف ہے یعنی جو عبادت رب کرتا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا اور جو مشرک ہے وہ عبادت رب نہیں کر سکتا اسی وجہ سے یہاں پہلے مثبت جملہ لایا گیا ہے اور بعد میں منفی جملہ لایا گیا ہے اس بات اس کے بعد نفی میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں ان نماز ربی یہ مثبت جملہ ہے ولا شرک بھی احدا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور آپ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے ابھی قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا علماء بیٹھے ہوئے قصد احترام بولتا ہوں کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ نکرہ جب تحت نفی داخل ہو تو عموم کا فائدہ ہو دیتا تحت نکرا تحت نفی موجود ہو یعنی کوئی نکرا لفظ آ جائے اور وہ نفی کے تحت ہو تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے اب یہاں دیکھیں لا قل انی لا املک لکم لا نفی ذر ولا رشدا ذر بھی نکرا ہے رشدن بھی نکرا ہے علماء بیٹھے پوچھیں علی فلام داخل نہیں نکرا ہے ذرن نکرا رشدن نکرا اب لا یہاں موجود اس کے تحت نکرا نکرا تحت نفی کیا ترجمہ ہوا آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں ہوں کسی بھی ضرر کا کسی بھی ہدایت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے کسی بھی ضرر کا کہ نا جو ہے نا جو ہے ہدایت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اختیارات سونپے تھے وہ اختیارات آپ کو بقیہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ مختار کل تھے جس کو چاہے دیں جس سے چاہے لے لیں یہ عقیدہ صحیح نہیں لے غزل تبوک کا واقعہ سورہ توبہ میں بالکل کرے کہ آخر میں کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے غزل تبوک میں لیکن اللہ کے رسول ہمارے پاس سواریاں نہیں سوار ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں اب پیدل اتنی دور کا سفر ذرا مشکل ہے اللہ کے سواری کا بندوبست کروائے جانتے آئے تھے کریمہ کیا ہے آپ نے فرمایا اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں پاتا ہوں کمالئی میں نہیں پاتا ہوں وہ چیزیں وہ سواریاں جن پر میں تم کو سوار کر سکوں بتائیے حالانکہ جنگ کا موقع ہے اگر آپ کو ہر چیز کا اختیار ہوتا تو آپ سواریوں کے لائن لگا دیتے آپ یہ نہیں کہتے لا میں نہیں پاتا ہوں نہیں پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کوئی اختیارات بقیہ تمام اختیارات سونپ دیے گئے تھے یہ عقیدہ صحیح نہیں اسی عقیدے کا نام شرک ہے اسی عقیدے کو شرک کرے اور ویسے بھی شرک گون نہ کئی قسمیں شرک کی ہم یہ نہیں کہتے خالی مورت پوجا کا نام شرک ہے کوئی اسٹیچو پوجنے لگے کوئی مورتی پوجنے لگے اسی کا نام شرک ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی کئی قسمیں فرمائی ہے ایک شرک بتاؤں بڑی عجیب و غریب بات ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مربی کی روایت ہے اور حضرت امام نسر رحمت اللہ علیہ شریف الایمان المانی وشارہ میں لائیں روایت اس طرح ہے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقده ثم نفس فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل اليه رواه النسائي في كتاب الايمان وشرائعه حضرت امام نسائی نسائی شریف کتاب الایمان میں اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا من عقد عقدۃ جس نے گنڈا بنایا گرا لگانا من اقدا اقدتن گرا لگایا تم من نفسا پیا پھر پھونک ماری اور گرا لگا دیا فقط سحر اس نے جادو کیا ومن سہارا فقط اشرک اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا گنڈا بنانا شرک شرک کے قسم میں بھی ہے گنڈا بنانا دیکھو کتنے لوگ ہیں جو بازو کے اوپر گنڈا باندھے رہتے شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عربی میں پڑھ دی گئی ہے ادھر ادھر کہہ دی حوالہ موجود ہے لفظ لفظ حدیث کا پڑھ دیا ایک لفظ ادھر ادھر چھوٹا نہیں ہے جس نے کوئی گرہ لگائی تو منافا سا پیا پھر اس کے اندر پھونک ماری فقط سہار اس نے جادو کیا اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کے تعلق سے مروی حضرت جادو کی ایک روایت ہے واقعہ ہوں گا کا ایک آدمی بیمار تھا اس کو دیکھنے کے لیے آپ گئے دیکھنے کے لیے گئے دیکھا کہ اس کے بازو پر سیر بدھا ہوا سیر سیر میں نے بھاگا ہوا ہوا صحیح کیا ہے نکال اس نے نکال کر کے پھینک دیا درد کا مطلب صحابی نے کہتے نکال پھینک نکال پھینک آپ نے چلتے چلتے فرمایا خدا کی قسم اگر میں آتا اور تیری اس حال میں موت ہو جاتی کہ یہ دھاگا تیرے ہاتھوں میں ہوتا بندھا ہوا تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو حریرہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ یہ گنڈا بنانا شرک ہے ایک روایت اور ملاتا ہوں جسے امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر لائے روایت اس طرح وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه فقال من علق رواہ احمد کی مسند حضرت جابر ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس آدمیوں پر مشتمل ایک وقت آیا آپ نے نو کے ہاتھ پر بیعت کر نو کے آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سبوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی مان لیا ایک نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا ہاتھ ہی نہیں ملایا لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تک و رکھتا ہاگا آپ نے نو سے تو بیعت کر لی ایک آدمی کو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہے متن پہنے ہوئے ہو متن تاویز پہنے ہوئے ہو اس آدمی نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا اس لیے کہ میرے گلے میں تابز ہے فاد خلا یدہو اپنا ہاتھ داخل کیا پپا اسے اسے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب تک گلے میں تو ہاتھ نہیں ملائے بڑی بڑی تعبیضیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا گلے میں سنت ہے یہ طریقہ ہے اور اس کے بعد آپ نے اصول اور ضابطہ بتایا حدیث کا آخری ٹکڑا من علق متن فقت اشرف جس نے کوئی بھی تعویذ لڑکائی کوئی بھی تعویذ کوئی بھی تمی متن ہے میں نے بتایا علماء جانتے ہیں تمی متن کے کوئی بھی تعویذ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ غیر قرآن اور قرآن ورنہ صحابہ کرام بڑی بڑی تعویذیں لٹکائے پھرتے کسی سے ثابت نہیں ہے آپ نے فرمایا من اللہ کا تمی متن فقد اشرک جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا اسی طریقے سے کوئی آدمی کاہن کے پاس جاتا ہے کاہن کاہن جانتے ہیں المنجم الذي الذي الوی غیر وہ بول کاہن کاہن سے بولتے یہ جو طوطا وغیرہ لیے بیٹھے رہتے ہیں تو کچھ کارڈ وغیرہ باہر رکھے ہوئے تھے تو طوطے کو پجرے میں سے نکالتا ہے اور طوطا ایک کارڈ نکال لیتا ہے اس پر اس کی قسمت لکھی ہوئی ہوتی ہے بتائیے انسان کو معلوم ہے پرندے کو غیر معلوم ہے توتے کو بےچارا جو پجرے میں بیٹھا ہوا ہے محتاج ہے کہ جو پجرا اٹھائے پھرتا ہے کچھ دے دے مرچے دے دے کچھ وہ بےچارا غیب بتاتا ہے فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطہارہ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الطہارہ ملا ہے حضرت ابو ریرا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت کے پاس حیض کی حالت میں آئے کچھ باتیں اور ہیں او کاہن یا کسی کاہن کے پاس آئے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیر کے بات بتاتا ہوں آیا بس اب تک ہو بھی میں جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح بتاتا ہے یہ فقط انزل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی اس کا انکار کرتا کافر ہو گیا یہ تو تصدیق کر دیا تو کافر ہو گیا اور اگر تصدیق نہیں کر رہا ہے خالی پوچھنے کے لیے کوئی چیز آیا ہے تصدیق نہیں کر رہا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے اور مکمل صحیح بتا رہی سے غیر قیل میں اگر اس طرح تصدیق کرتے تو کافر ہو جاتا ہو اور اگر خالی پوچھنے کے لیے آیا ہے عقیدہ نہیں ہے کہ یہ آدمی غیر قیل میں جانتا ہے اس کا گناہ کیا ہے اس سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب ال کتاب السلام کے اندر یہ روایت لائے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت اس طرح ہے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام باز ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلہ رواه مسلم کی کتاب السلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے اور وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کیا فرمایا من اتعرفن جو آدمی آیا اراف کے پاس جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے غیب کا علم ہے من اتعرفن اراف کے پاس آیا فسالہ عن شیئن اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا لم تقبل له صلاة اربعین لیلتن تو چالیس دن کی نماز قبول نہیں اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب السلام کے اندر بغیر پھر نماز کے بارے میں بتا مولانا نماز بہت تفصیل ہے نماز کی ایک ہی مسئلہ تھوڑی ہے پچاس مسئلے موجود ہیں جو سوال کریں گے کی بیان اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ اتنی بڑی چیز ہے اس کو لائٹلی کو لے رہا ہے انسان اللہ اکبر شرک کو لائٹلی لے رہا ہے اللہ اکبر شرک لے رہا ہے شرک پورے اعمال کی بنیاد ہے عمارت پوری کی پوری اعمال کی اسی توحید کے اوپر قائم ہے اگر توحید گڑبڑ ہو گئی پہاڑوں جیسا عمل لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا وطلو ماؤ من قبلک لئن اشرفت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی بفرض محال جبکہ نبی کے بارے میں شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا خطاب کر کے کہا گیا بفرض محال اگر آپ شرک کریں تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے یہ شرک اتنی خطرناک شاید اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ مشرک کو بیوقوف کہا ہے احمد کہا اور ایک جگہ چاہیل کہا ہے سورہ زمر کے اندر فرمایا افغیر اللہ تامرونی عابدو ایو الجاہلون کیا تم اللہ کے علاوہ کی پوجا کی تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پوجا کروں اے جاہلو ایوہ الجاہلون یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شرک کرنے والا جاہل ہوتا ہے اللہ تبارک کرنا ایوہ الجاہل کا اور ایک جگہ فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَ یہ پہلے پارے کے اندر ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے اس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا یعنی وہاں بھی بے وقوف اپنے نفس کو بے وقوف بنانے کا مطلب کیا بے وقوف ہے وہ اور ملت ابراہیم کیا ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ لو کہ دو آدمی جیل میں داخل ہوئے اور دونوں نے خواب دیکھا اچھا آدمی سمجھ کر کے ان لوگوں کو خواب کی تعبیر پوچھی کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں چند باتیں تم سے بتاتا ہوں اور جانتے ہیں ان دونوں قیدیوں کے سامنے سب سے پہلی تعلیم کیا رکھی آپ نے اللہ عبت وہی رسولوں کی سنت ہے پہلے عمل نہیں رکھتے ہو پہلے توحید رکھتے ہیں دلیل دوں بھائی آج میں خام ہوں گا کالے آپ کو میں بولوں گا ہمارا کو میری لائن آج کے پاس حضرت حود کو بھیجا گیا انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا ماں رکھوں ملی لائن گئے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں اور قوم سمود کے پاس سوالے کو بھیجا گیا بھیا سمود آخا ہم سوالیہ فقال یا قوم میں بدھ اللہ مارت ملی لائن اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں بھیا مدین آخا ہم شعیبہ حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجا گیا فقالا یا قوم میں بدھ اللہ مارت ملی لائن دیکھ رہے ہیں تمام انبیاء کرام جو بھیجے گئے انہوں نے سب سے پہلے توحید پر محنت کی ہے اور تیرہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے دنیا بھر کی تکلیفیں دنیا بھر کی مصیبت سہ سہ کر کے توحید کو مضبوط کیا ہے ان کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا پہلے توحید کے اوپر محنت ہوئی اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ رد شرط پر جتنی آیتیں ہیں اکثر مکی مکی طور میں نازل ہوئی مضبوط بنائے گا ان کے عقیدے کو اگر آدمی کے گھر کی بنیاد مضبوط نہ ہو اوپر کی منزلیں ہمیشہ ہماری خطر میں رہتی کبھی بھی پوری کی پوری عمارت گر جاتی اور ملت ابراہیم کی تشریح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کروا دی انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ کھانا آئے میں ایک بات بولتا ہوں کیا وقت بات ملت آبائی ابراہیم یعقوب میں نے ملت کی اتباع کی ہے اپنے آبا و اجداد کی کیا ہے وہ ابراہیم و یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آبا میں سے یعقوب علیہ السلام اسی طریقے سے ان تمام انبیاء اکرام کی جو میرے آبا ہیں ان کے ملت کی ہم نے اتباع کی اور ماں کہ ہم کو قطان اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جو جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے ساری قومیں آپ دیکھیں قوم آج قوم صالح سمود اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں قوم نوح ان کے ہلاکت کی بنیادی وجہ یہ شکل حضرت نو علیہ السلام نے تو ساڑھے نو سو برس تک مسلسل توحید کی طرف دعوت دی اور بڑے کم لوگ لائے قلیل اللہ خود فرماتا ہے کہ ساڑھے نو سو برس کی محنت میں صرف چند لوگ ہی مان لائے بتائیے کتنی محنت کی ہوگی اس پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر سلامتی نازل فرمائے کہ کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے ساڑھے نو سو برس تک دعوت دیتے رہے توحید کی طرف بلاتے رہے اور یہ اتنی عجیب چیز ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے وعن ابي هريره البخاري شريف كتاب الجنائز میں وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني آتم من ربي فاخبرني او قال بشرني راوی کو شک ہے یہ اخبرني کا یا بشرني کا ہے انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا اس نے مجھے یہ خبر دیا مجھے بشارت دی کہ جو آدمی مر گیا اور اس نے میرے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا بڑی چیز ہے توحید اسی وجہ سے کہا گیا پہلے توحید کو مضبوط کیجیے اور ساتھ ساتھ آم صالحہ سوالہ کرتے ہیں اچھی نیکیاں قرآن حکیم میں ان چیزوں کی تفصیل موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مواقع بنائے اور عام صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ الحمد للہ سے فتح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں پر جتنے بھی حضرات جمع ہوئے ہیں میں آپ تمام حضرات کا گزارش کرتا ہوں میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ سے پہلے موقع دیجیے آپ وعدہ کر رہے ہیں موقع دینے کا جی، جی، جی، اچھی بات ہے آپ وعدہ خلافی کیوں کر رہے ہیں آئیے کیا ان کے پیش نظر مسلحت نہیں تھی توحید کے تعلق سے بہت اچھا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے نبی بنے آپ نبوت ملی آپ کو آپ کلیم طیبہ کا اعلان کلیم طیبہ کا اعلان کس دور میں کس وقت میں آپ نے وضاحت کے ساتھ کیا وضاحت کے ساتھ کیا دوسری بات یہ ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے چند صحابہ چند چند صحابہ مولانا کے بھی علم ہوگی بات ہو کچھ قافلے کے لوگ آتے ایمان قبول کرتے قبول کرنے کے بعد وہ یہ جذبہ لے کر جاتے تھے نہیں نہیں دیکھیے یہ جو تشریف فرما رہے ہیں یہ بھی قرآن حکیم کے بیان کے میں مطابق نہیں آپ مبلغ تھے بتائے میں بات پوری ہونی دیجیے میری بولیے آپ میری بات مکمل سنو نا بما تؤمر کب نازل ہوا مجھے بولو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بنا کر بھیجے گئے تھے اچھا یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی اسٹیپ لیتے تھے جو بھی بات کرتے تھے وہی کی روشنی جب تک وہی کی روشنی نہیں آتی تھی تب تک آپ کوئی بھی اسٹیپ نہیں لیتے تھے دیکھیے پہلے آپ سے کہا گیا کہ آپ تبلیغ کیجیے نازل کی گئی ہے برابر تبلیغ کا مکلف آپ کو بنائی گیا اب اللہ کے رسول شروع کہاں سے کرتے ہر کام آپ کو وہی الہی کی روشنی میں کرنا ہے اس لیے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے نمونہ بننا ہے تبلیغ کیسے کرنا امت کو بتانے کے لیے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے پہلے آپ نے اپنی ذات سے شروع کیا وہ بھی بتائیں یا تبلیغ کا طریقہ اور بتا دیے گئے یا اپنے آپ کو پھر اس کے بعد وہ اپنے اہل و عیال کو اپنی ذات دوسرا اسٹیپ ہے اپنے گھر والے تیسرا اسٹیپ ہے وہ انضر قریبی لوگ اور پھر لتنذر ام القرا گاؤں پورا ومن حولها پھر گاؤں کے اطراف پھر وما ارسلنا کا الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا یہ ترتیب آپ کو بتائی گئی اس ترتیب کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں جیسا حکم دیا گیا ہے آپ کو ہاں. اس میں حکمت کون سی بات حکمت کیا حکمت کیا میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مولانا سے سب سے پہلے دعوت توحید رکھی گئی ہے اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض قبیلے سے چھٹ مٹ کر ایک دو آدمی آ گئے مکے سے نکل کر مدینے میں یا مدینے سے نکل کر کسی حبش کے قافلے حاجہ کے پاس آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بھی ہے تم چپ کر رہو جب تک اسلام پورے طریقے سے ظاہر نہ ہو تم اعلان نہ کرو اسلام ثابت نہیں ہوا کیا معاف فرمائیے آج ان کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں میں وہ بناؤں حکمت عملی کے ساتھ دین کو پیش کرنا ہے نا آج <laughs> کی بات نہیں سنو پوری بات جی، جی۔ کیا اس کے لیے بھائی دیکھو ہر ایک کو اپنے اپنے عقائد کی اپنے اپنے خیالات کا اظہار خوشی سے کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی کسی کو طنز کرنے کی کوشش نہ کرے ایک بات یاد رکھو آپ اگر اپنے عقائد پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے عقائد پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے چلنے چلیں گے کیسے ٹھیک ہوگا مولانا عقیدہ تو یہ ٹھیک ہے یہ عقیدے پر چلنا ہے کیسے ہوگا ہم اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم بس سب اللہ کو مانتے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بالکل مانتے نا کبھی اختلاف کی بات کیا ہے اب آپ ہی آئے آئے نا نا اختلاف لے کے اپنے اپنے مسلک پر چل رہے ہیں جو اپنے اپنے مسلک پر چلتے ہیں ان کو اپنے اپنے مسلک پر چلنے دیجیے خواہ اس کو غلط مت بولو وہ اس کو غلط مت بولو اس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے کوئی بات نہیں کرنا خاموش رہو بھائی اور بات کریں گے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا سب خاموش بیٹھ رہا سب ہو رہی ہے مناظرہ ہو رہی ہے نے یہ کہا ہے اس وقت جو بیان ہوا ہے اس پر میں مولانا سے متفق ہوں بالکل بالکل ہمیں میں کیوں آیا ہوں آئے آپ کے اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ ساری ہمارے پاس موجود ہے کیا رپورٹ ہے بھی رپورٹ ہے آپ کی اطراف میں جہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ کس چیز پہلے حدیث ہوتے ہیں نبے پرسینٹ آج تک کسی احناف میں سے کسی آدمی نے کوئی نکتہ چینی نہیں میرے بیان میں بھائی آپ خاموش کیوں نہیں رہتے ہیں بھائی بھائی جاؤں میں بھائی باہر جاؤں میں کی چھیخانی کے لیے نہیں جاتے آج تک نہیں گیا ایک چیز تاریخ گواہ بلکہ جاتے ہیں سنتے ہیں سناتے سنتے ایک دوسری بات ایک بات سنیے دوسری بات مولانا نے کہا کہ اس وقت جو بیان ہوا ہے اس پر میں متفق ہوں برابر بعد میں کیوں آؤں گا کیا مقصد ہے مولانا کی زیادتی ہے دوسری میں دو سال سے ہوں کسی ہنفی کو آج تک الحمدللہ نبے پرسنٹ ہنفی آ رہے ہیں چلیے کسی بھی ہنفی کو کرنول کے ہزاروں ہنفیوں میں سے کسی کو اگر اعتراض ہو جلال الدین قاسمی کے کسی بیان کے اوپر تو جو کہیے کرنے کے لیے تیار ہوں